الذي خلقني فهو فهو يهدين والذي والذي والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت يشفين يميتني ثم يحيين أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری رہبری فرماتے ہیں وہی جو مجھے کھلاتے اور پلاتے ہیں اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھے شفا عطا فرماتے ہیں اور وہی مجھے مار ڈالیں گے پھر دوبارہ زندہ کر دیں گے اور جس سے مجھے امید بندی ہوئی ہے کہ وہ روز جزا میں میرے گناہوں کو بخش دیں گے سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے اللہ کون ہے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی صفت بیان فرماتے ہیں کہ میں تو ان اوصاف والے رب اللہ کا ہی عابد یعنی عبادت گزار ہوں اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کروں گا پہلے وصف یہ کہ وہ اللہ میرے خالق ہیں اللہ ہی نے اندازہ مقرر کیا ہے اور وہی مخلوقات کی اس کی طرف رہبری کرتے ہیں دوسرا وصف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اصل میں ہدایت دینے والے ہیں جسے چاہتے ہیں اپنی راہ مستقیم پر چلاتے ہیں جسے چاہتے ہیں اسے غلط راہ پر لگا دیتے ہیں تیسرا وصف میرے رب کا یہ ہے کہ وہ رزاق ہیں آسمان و زمین کے تمام اسباب اللہ ہی نے مہیا کیے ہیں بادلوں کا اٹھانا پھیلانا ان سے بارش کا برسانا اس سے زمین کو زندہ کرنا پھر پیداوار کا اگانا اللہ ہی کا کام ہے وہی اللہ ہے کہ جو میٹھا اور پیاس بجھانے والے پانی ہمیں دیتے ہیں اور اپنی مخلوق کو بھی غرض کھلانے پلانے والے وہی ہیں ساتھ ہی بیماری تندرستی بھی اللہ ہی کے ہاتھ ہے لیکن خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا کمال ادب دیکھیے کہ بیماری کی نسبت تو اپنی طرف کی اور شفا کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف گو بیماری بھی اللہ کی قضاء و قدر سے اور اللہ ہی کی بنائی ہوئی چیز ہے یہی لطافت سورہ فاتحہ کی دعا میں بھی ہے کہ انعام و ہدایت کی اسناد تو رب عالم کی طرف کی ہے اور غضب کے فاعل کو حذف کر دیا ہے اور غلالت بندے کی طرف منسوخ کر دی ہے سورہ جن میں جنات کا قول بھی ملاحظہ ہو جہاں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ زمین والی مخلوق کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے ساتھ ان کے رب نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے یہاں بھی بھلائی کے نسبت رب کی طرف کی گئی اور برائی کے ارادے میں یہ نسبت ظاہر نہیں کی گئی اس طرح کی یہ آیت ہے کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو میری شفا پر بجز اللہ تعالیٰ کے اور کوئی قادر نہیں دوا میں تأثیر پیدا کرنا بھی اللہ ہی کے بس کی چیز ہے موت و حیات پر قادر بھی اللہ ہی ہے ابتدا اور انتہا اللہ ہی کے ہاتھ ہے اللہ ہی نے پہلی پیدائش کی ہے وہی دوبارہ لوٹائیں گے دنیا اور آخرت میں گناہوں کی بخشش پر بھی وہی قادر ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں غفور اور رحیم وہی ہے